تسلیما السلات وسلام علیکہ یا رسول اللہ السلات وسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلات وسلام علیکہ یا نبی اللہ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا سید الانبیاء علی اقدس ختم الرسل مولا کل ہادی سبل مختار کل نبی الاولین والآخرین سید العرب ربل محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ذات ببرکات دے درود بھیجن تو بعد ہے اللہ تبارک و تعالی سچے کلمہ نو بولن دی اس نو پھیلاون دی اور اس تے مرن دی توفیق بخشے دوستو اج جس مسئلے دے گفتگو کرنی ہے مسئلہ بہت بنیادی دے فکری ہے کیونکہ ذوق نو بھی بیدار کرنا ہوتا ہے تے فکر نو بھی بیدار کری دا ہے جیڑی قوم سراپا ذوق بن جاوے وہ ہلاک ہو جاندی ہے ساری دین دے وچ بھی اللہ دی ذات نے محبت نو بھی رکھی ہے تے حکمت نو بھی رکھیا ہے محبت بغیر حکمت دو ہلاکت ہے اور حکمت بغیر محبت دو ہلاکت ہے سارے رسول جدو زمین تے آئے ہیں اللہ نے آپ حکیم بھی بنا کے بھیجا تے محبوب بھی بنا کے بھیجا امت دی فائدہ امت دی سلاح امت دی فلاح بھی اسی شہر ہے کہ امت ایک دفعہ ایک پاس محبت مستفا رکھے دوسرے پاس حکمت مستفا رکھے اور حکمت اور محبت جب مل جاؤں گی محبت کا تعلق ہے ذات خدا نال حکمت تعلق ہے کائنات نال جب حکمت پوری ہو جاوے گی تو محبت کامل ہو جاسی جدو جب محبت کامل ہو جاوے حکمت پوری ہو جاتی ہے تو اس ممبر دے تمہوں جیڑی گل ہوے گی وہ فکر بھی ہو سی ذوق بھی ہو سی اور وہ گل جہی گی بنیادی آلمی ہوے گی اس وچ زمان مکان دی نہیں دنیا بلکہ اس نقطۂ نگاہ تے سامنے انشاءاللہ کوئی مذہب کوئی مسلک کوئی موقع پیش کیتا جا سی کہ جس حیثیت نال اسلام دی حیثیت دنیا میں اسے حیثیت نال انشاءاللہ اس ممبر دے تو فکر اور ذوق ملے گا جی میں سارا عقید ہے کہ ساری کائنات دا رب ساری کائنات کا رسول سید لمبے آئے سارے دینا دا سردار سارا دین اسلام ہے تو جی اتنے رب عالمین دی گل ہے ایویں مسلمان اس وقت تک اس عالم کفر دے پنجے تو نہیں نکلن گے جس وقت اپنی فکر نو عالمی نہیں بڑھاؤ گے فساد پہ جائے گا جس مسئلے پہ گفتگو کریں وہ مسئلہ یہ اج کل چلتا ہے بھی پوری دنیا جیڑی ہے نا اس وقت اس متحد بناؤ لفظ تو کتنے بولا جا رہا گلوبلائزیشن یعنی ایک گاؤں ہر سوال یہ بھی سارے تو ہو گئے متحد تو کسے نظام دے اتنے اتحاد کرن گے کسے دین دے اتنے اتحاد کرن گے کسے نظام حکومت نظام تعلیم دے اتنے اتحاد کرن گے ہوں جدو اتحاد کرن گے تو اس نظام زندگی دے وچ کوفر دا بھی نظام ہے اسلام دا بھی ہے کافر بھی نے مسلمان بھی نے تو کیا کافر اور مسلمانوں دا نظام زندگی ایک ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اج کل یہی ہر جگہ ذرائع بلاغ تعلیم ٹی وی وشیار ہر جگہ دے کے ملا پیر دو نمبر سکولی طبقہ انگریزی میڈیا ہی کوشش کر رہا ہے کہ جناب والا سب نو ملا کے چلو اور خاص کر جب ڈرامے آتے ہیں سکھ مذہب نو پیش کیا جاتا ہے کل سکھان بڑی یاری لگی کھڑی سکھان اولاد دی کہ سکھ پیش کیا جا رہا ہے کہ انسانیت پسند نے انسانیت دوست نے یہ پتا ادو لگا سی جب پاکستان بنیا سی بھی انسان آتے دوست نے یا دشمن نے بئی مان کو آیت پاک ہے وہ ترجمہ پہلے کرا سورت پاک ہے المائدہ آیت نمبر ہے انتال انجا کچھ یہود مل کے آئے جماعت ایک یہودیاں دی سید لمبیا کی بار گاہ آ کے انہیں عرض کی حضرت اسیاں یہودی قوم دے سربراہ علماء وا اسی علماء وا حکام یہودیاں دے بھی سڈے کول ہیں جدو تا مطالبہ تسلیم کر لو گے تو یہودی جتنی بھی قوم ہے سب تے ایمان لے آئے گی لیکن گل یہ سارے درمیان جھگڑا ہو گیا فیصلہ تو سارے حق چ کرنا حق نہیں ویکنا سانو ویکنا جدو اے مطالبہ انہیں باہر کا کیتا کیا اللہ تعالی کی ذات نے قرآن مجید آیت نازل فرمائی اللہ نے فرمایا محبوبہ انہوں فرما دے من کم نہ من ہا جا برائے ہر گروہ شما مقرر کرنا ساک شریعت تم میں سے ہر ایک گروہ کے لیے ہم نے ایک شریعت اور منہاج بنایا ہے شریعت اور میری قوم کی جڑی قوم زمیر ہے مخاطب نے آسمانی کتابوں والے یہود عیسائی اور اس وقت اہل اسلام وہ یہود جدو آئے تو انہوں نے آخیا بھی ساری جی تو ہے وہ یا رسول اللہ تصا فیصلہ کرو جدو دو کے فیصلہ کر لو گے تو اس وقت اصل تے ایمان لے جاؤں گے تو اتحاد اور اتفاق ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مابو بھی فرما دے کہ اب میں رب العالمین ہاں، میں انسان کی طبیعت مزاج ظاہر باطن بدن جسم دنیا آخر سارے نظام میری ذات کے سامنے نے میں ہے اور میں حکیم ہاں ہر ایک امت کیتے ہر ایک گروہ کیتے میں ایک الگ الگ شریعت اور مزاج بنایا ہے الگ طریقہ اور راستہ اور دستور عمل بنایا ہے یہ جو میں بنایا ہے تاکہ میں ازما بلا کل بولا کم فیما تا سستا بالکل خیرات تاکہ تو ریت اور انجیل والے جہاں قوم نے یہودی سائی آئندہ انہوں تو بعد آنے والے مسلمان ہوں جی جی زمانہ تبدیل ہوتا ہے اوے اوے مزاج اور طبیعت تبدیل نے تو یہود واسطے اتلی اتری عیسائیت کیتے اتری جناب والا انجیل امت مسلمہ کیتے قرآن مجید اتریا تو یہود جہے نے انہوں کی بہ نسبت عیسائی مزاج تبدیل سی کی نسبت مسلمانوں کا مزاج تبدیل ہے تو جی ایک نسخہ سب مریضوں نہیں دتا جا سکتا جی ایک شریعت سب انسانوں بھی نہیں دیتی جا سکتی ہر گروہ کیتے ہر امت کیتے الگ شریعت اور مزاج بنایا جائے گا اے محبوب انہوں فرما دے کہ کم ہو اللہ اے محبوب ان کے درمیان حکم فرما اس کے مطابق جیسے اللہ تعالی نے نازل فرمایا اور ان کی خیشات کی پیروی نہ کرو واضح ہوں اور ان سے بچو کہ کہیں اے اہل ایمان تمہیں گمراہ نہ کر دیں جو اللہ تعالی نے نازل کیا اس سے ہٹا کر اس سے اچھا۔ ہوں ایک ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف اتارا ہو یعنی قرآن مجید ہوں اللہ نے فرمایا یہود یہودیت نو کہہ کہ توریت والا مطالبہ ہے وہ اج مسلمانوں کو نہ کرو کیونکہ تا زمانہ ہو زمانے دے حالات ہو تو اس زمانے دے حالات دے مطابق اصا ہور کلام اپنی نازر کیتے قرآن مجید دستور عمل نظام زندگی ہو کیتے ہو تسا اگر آنا چاہتے ہو تو پچھلے نو چھوڑ کے داخل ہو جاؤ یہ نہ کرو بھی لکھو پچھلا تسا کسا کے سانو مسلط کرنا انج نہیں ہو سکتا ہوں یہود جہے سن غصے ہو کے لگے گئے ہوں بعد لوگ اسی دے چلے سر سید احمد خان ہوئے سکولی طبقہ ہوئے جتنی انہیں یہی کچھ آخیا کہ میاں حالات بدل چکے ہیں زمانہ تبدیل ہو چکیا ہے انگریز یہود غالب ہے تو تا حق بنتا ہے کہ تسا بعض چیزوں میں تبدیلی کر لو بعض چیزوں تبدیلی کر لو تاکہ اہل اسلام اور اہل کف سب ایک برادری بن کے یہ مطالبہ کیا جی یہودیا نے سید لمبیا کی بار گاج کیا یہ سر سید سکولی طبقے نے کیا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا محبوبہ شریعت اور مناج میں الگ الگ بنایا ہے تو جی ایک بندہ اسلام آباد جا رہا ہے ایک ملتان جا رہا ہے تو اسلام آباد والا ملتان نہیں پہنچ سکتا اسے رستے تو ادھر رستہ الگ ہے ادھر رستہ الگ ہے تو جی میں مزاج اور طبیعت الگ الگ ہیں اور میرے علم کے مطابق جی تبدیلی ہونی ہے وہ دے مطابق میں شریعت اور مناج نازل کیتا ہے تبدیل نہیں ہو سکتا کسی صورت بھی ہوں انہیں کی کر دیتا تبدیلی کا مطالبہ کیتا ہوں اتوں نکلنا ہے کہ جدوں کوئی قوم اپنے شریعت اور مناج نو چھوڑ دے سی کسی قوم دے مطالبے یا غلبے دی وجہ تو او قوم خود بخود فنا ہو جائے گی او قوم ہوں یہی کچھ ہوتا پیا ہے یہودیت انگریز دے کفر دے غلبے تو بعد اہل اسلام دے وچ تین گروہ بڑے کتنا گروہ انگریز نے آخیا جی مسلمانوں آخے کہ مذہب چھوڑ دیو تو پھر بھی جنگ ہو جائے گی کیونکہ مسلمان مذہب نہیں چھوڑتا دوسرا انہیں آخیا مذہب نہیں چھوڑتا تو سہن کرو جی مذہب رہ گیا اسلام یعنی شریعت اور منہاج جہاں رسول اللہ دے کے گئے نے اگر اہل اسلام قائم دائم رہے اور تے مطالبہ تسلیم نہ کیتے تو اس سورت بھی مغلوب اور زلیل ہونا ضروری ہے اور اہل اسلام دا غالب ہونا ضروری ہے یہ انہوں کھٹک گئی انہیں آخیا نہ اسلام چھڑواؤ نہ حقیقی اسلام جہاں سید الانبیاء تو ہوں شریعت اور میں نہ مقرر شدہ نہ اس حالت دے رہن رہ بلکہ کیا کرو تبدیلی اسلام کرو کیا کرو تبدیلی اسلام تبدیلی اسلام کا کیا مطلب ہمیشہ ہی نہ آخر بھی اسلام دی تشریح تعبیر دے توضیع نمی کرو حالات دے زمانے دے جن رجحانات نے وہ مطابق قرآن اور حدیث دے ثبوت سبوت فراہم کرو مثلا عورت نچ سکتی ہے ایک زمانے کا تقاضا ہے یہود نسارا دی تہذیب کا تقاضا کی ہے عورت کا باہر ہونا تو لہذا تسا ہونا علماء کا کی آ کے قرآن حدیث دے نو جواز ثابت کرنے بھی آیا ایک جائز ہے اتنا گل سمجھ آئی ہے گل بڑی بنیادی غور نال سنو ہوں شریعت اور جو ساڈا الگ رب العالمین نے بنایا ہے اگر اصا اس شریعت اور ملحج اور راستے نو چھوڑنے آ ہاں، یہود نسارا اہل کوفر دے مطالبے تو تو پھر ساری ذلت اور مغلوبت یقینی ہے اگر اصا اسے شریعت اور ملاج کے جڑا رسول اللہ دے گئے نے قائم اور مضبوط رہنے کسی قسم کا مادی خوف اور لالچ اہل کوفر دا قبول نہیں کرتے تو یقیناً دوسری صورت ہے سارا غلبہ ضروری ہے سارا غلبہ اس واسطے جو اسلام ہے غالب اسلام مغلوب مسلمان دا غالبہ غالب ہونا مغلوب ہونا اسلام دے نال ہے اگر مسلمان رسول اللہ دے دتی ہوئی شریعت اور مناج دے قائم رہا چاہے امریکہ دی اقتصادی پابندی ہوئے گلوبلائزیشن دی مادیا پابندیاں ہوئے سیاسی پابندیاں ہوئے جتنی پابندیاں ہوئے جتنی خوف اور لالچ ہوئے مسلمان جدوں اپنی شریعت اور مناج دے قائم رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف مدد آئے گی مسلمان پوری دنیا میں غالب ہو جائے گا ہوں پوری کوشش کی ہے سکول کالج آیا انہوں نے اسلام چھڑواؤ نہ جی چھوڑ دیتا تو پھر بھی جنگ اسلام نہ رکھو جا رسول دے گیا ہے پھر بھی جنگ اسلام رکھو بھی صحیح رکھ کے باوجود اسلام نہ تو ہر استعمال کرو کی تبدیلی کرو یہود نسارا امریکہ امریکہ اجکل مطالبات کر رہے ہیں میرے کو اخبار کا ٹکڑا پیا بھی تسا قرآن مجید اس کو تبدیل کرو اس کے مد مقابل قرآن لیاؤ اور قرآن اصول تبدیل کرو ہوں یہ ویکو اتنے ایک تمہیں دسا بھی جدو یہود نسارا رسول دی بار کا آئے تھے یہود نسارا خود اہل کتاب نے اور اصول دین دسا متحدہ انجیل قرآن تری رب دی کلام تری ملتا اصول دین دے وچ متحد یعنی عقائد اور اخلاق لیکن فرور دین اختلاف ہے فرو دین اختلاف یعنی آمال معاملات دے اختلاف ہے ہر رسول اللہ دی بارگاہ وچ پچھلی ملت والے آ رہے ہیں یہود نسارا لیکن وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تسا فرو دین دے وچ کیا کرو تبدیلی کرو حالانکہ اصول دین متحدہ رسول اللہ قبول نہیں فرما رہے رب نے بھی آیت نازل کر دیتی ہے تو جتا اس دین اصول دین اتحاد ہوئے دین اختلاف ہوئے تو یہود نسارا کا مطالبہ قابل قبول نہیں جب پوری دنیا والے کفر ہوئے اصولی بھی اختلاف ہوئے فروئی بھی اختلاف ہوئے پھر کسی سطح کے مسلمان کا اتحاد ہو سکتا ہی ہوں پوری کوشش ہے شریعت اور مینار پھر اج کل کتابوں میں لکھیا جا رہی ہیں مسلمان زوال پذیر مسلمان مسلمان زوال ہے چاہے مسلمان تباہی چاہے مسلمان بربادی سنے بیٹھے اج کل کتاباں بہت ہیں پہ نے ہر مفکر جڑا ہے وہ اپنے زاویہ نگاہ نال مسلمان دی تباہی بربادی اور زوال دے اسباب تلاش کر رہا ہے لیکن جہاں بھی وہ فکر ہے وہ یہودیت اور دنیا کا غلب ہے وہ ہمیشہ اپنی فکر کا یہ نتیجہ تلاش کرتا ہے کہ اے مسلمانوں اگر یہود نسارا دے تابے رہو گے تو بچ جاؤ گے مخالف گو تو ختم ہو جاؤ گے اے فکر ہے سکولی طبقہ پروفیسر سکالر اے ہمیشہ مسلمان یعنی دنیا دے کے مغلوب ہے مسلمان اس واسطے مغلوب نہیں جو دنیا دی کمی ہے مسلمان اس واسطے مغلوب ہے کہ رب دے تعلق کمی ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات نالے کا تعلق ود رہا اسلام مکمل ہو گیا تو پھر مسلمان انتہائی عروج دے ہوئے گا بے وقوفہ نے کی کیتا ہے چند ہٹنا اور ستی مسافت دی وجہ سے مسلم اور کافر دونوں دا زوال دی وجہ ایک دس دیتی ہے حالانکہ زوال کا مقصد ہے جدو کوئی قوم اپنے مقصد حیات ہٹ جائے نا انہوں قوم زوال گئی ہے جدو وہ قوم اپنے مقصد نو حاصل دے وچ جتنی کوشش جدو جو اگے بڑھے گی اتنی ہی اس قوم نو آخیا جاوے گا قوم عروج یافتہ ہے اور عروج پذیر ہے عروج یافتہ ہے یا عروج پذیر ہے ہوں جی مسلمان کا کافر نال مقصد حیات دنیا کے اتنے مادیت کی وجہ تو مسلمان مغلوب ہوں کرام کدی دنیا کے غالب ہو سکتے سارے زوال اور عروج دا بنیادی مرکز کی کرام رضی اللہ تعالیٰ دی زندگی ہوں دیکھو جو فخر سے میسر ہے تم انگری سے نہیں اللہ اقبال فرما ہے جا رب دی ذات دے محتاج ہونے حاصل ہوتا ہے نا وہ دنیا دی محتاج حاصل اگر جما ہو میری قوم کے جسور و غیور کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں ہوں ویخ اللہ میں اقبال فرما کہ میری نوجوان نسل مسلم دو سفت رکھنا ایک تو مند دوسرے ہومن طاقتور ایک دوسرے ہومن یعنی کیا مطلب ذہن اور اخلاق بھی مکمل ہوئے انہوں کا جسمانی طاقت بھی لیکن سکول کالج نے کی کیتا ہے تعلیم نے جسمانی نظام ہی ختم کر دیتا ہے ذہنی اخلاقی نظام بھی غیرت نے انہیں دیتی طاقت کتوں رہے چھ مہینے کا منڈا ہے فیلے میں ویلا پیا سیوس برف کے اتنے کچ کچی برف کے برف پوے سورج کی تپش تو کدی بچتی ہوں کی تباہی ہے کہ سارے جوانوں میں جسارت اور غیرت یعنی جسمانی قوت بھی ختم ہو گئی ہے اور روحانی قوت بھی وہ فرمونے نے کلندری میری کچھ کم نے سے نہیں جی میرے نوجوان میں جی دو ہوا نا تو بھاوے میں دنیا کا جو غریب ہوا میں دنیا کا بادشاہ بن کے جیوا گا یسور و یور میری جوان سبب کچھ اور ہے تو جسے خود سمجھتا ہے زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے اللہ اقبال فرما نے کہ مت تو سمجھے کہ مسلمان دا زوال سائنس مادیت دنیا زر اس کی کمی کی وجہ تو ہے نہیں سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں مومن دا زوال بے زری نال نہیں مومن دا زوال بے خدا ہومن ہے مسلمان نے جدو خدا دی ذات نال تعلق توڑ لیا ہے ساری کائنات دے سونا چاہتی ہے جی ہوئے یہ کدی بھی عزت آبرو مل سکتی ہاں تعلق دا رب کی ذات نال قائم ہوے ایمان اسلام دے قائم ہوے چاہے بے زر بھی ہوے نا تے فاروق اعظم دی کار زمین دے جو سیتا ستا سی کسرا بھی ہلتے ہو ہوں دے کی اسباب لکھے نے اے مغربی مفکرین یا مستشرقین جنہوں نے آخیا جاتا یورپی اولا ما نے مشرق اسلام دے علوم فنون پڑھ کے نا تے نال انہوں دے پھر سارا طبقہ جہا سکولی پروفیسر سکالر ان تعبیر تشریح زوال اسباب امت جہے انہوں دسنے نے انہیں بھی وہی دسنے نے حالانکہ اپنی ملت پر کیا سکما میں مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم علامہ اقبال فرما بے وقوفا اپنی قوم نو یورپ کے اتنے قیاس نہ کر کیوں ساری جہی محمد پاک دی قوم ہے نا امت مسلمان صحابہ اے اپنی ترکیب نال ہو ہی شان رکھتے ہیں جیڑی باقی اقوام عالم کتے زوال دی وجہ ہے امت مسلمہ دے عروج دی وجہ ہے جیڑی امت مسلمہ دے زوال دی وجہ ہے باقی قوما کتے عروج دی وجہ ہے جی اسلام اور کفر چیت ایک دوسرے کی ضد نے ایویں مسلمان اور کافر دے اسباب عروج اور زوال بھی ضد ہے اسباب ضد ہے کدی کٹھے نہیں ہو سکتے سارے کی جد شریعت اور منہاج ہے الگ تو اس کا مطلب ہو جا ساری تعلیم بھی جدو شریعت مینار دستور عمل نظام زندگی مکمل عقائد اخلاق معاملہ دوسرے قومات نے تو ساڈا نظام تعلیم بھی نظام حکومت بھی نظام اخلاق بھی نظام معیشت معاشرت بھی سارے نظام الگ ہو جان گے اصا یہود سارا آسمانی کتاب والے کی پیروی نہیں کر سکتے تو کافر کی کیون کر سکتے ہیں سا اصول اتحاد ہے یہود نسارا اہل کتاب نے دی اصول اصول دین دین ہے انہوں اتحاد اختلاف آ لیکن اللہ فرما محبوبہ یہاں کی کسی شہر تسلیم نہ کریں اس شہر جڑی میں اتار رہا یعنی قرآن مجید دے مخالف آ رہا تیرے تو مطالبہ کرنے کسی شہر کو قبول نہ کریں اس واسطے جو یہود کی میں الگ شریعت بنائیے عیسائیت کتنے الگ بنائیے ہے مسلمان کتے الگ شریعت بنائیے جہاں یہاں شریعت متحد کرے گا منافق تے کافر ہو سکتا ہے مسلمان مصر کے کانفرنس ہوئی ہے جیسے اتحاد مذاہب کا ڈھونگ رچایا گیا اتحاد مذاہب کا پر وہ پادری آیا ہے ادھر مسلمانوں کا پادری اٹھیا ہے وہ سب مل کے دے اتحاد مذاہب پیش کر رہے سن بھی پوری دنیا میں افرا افراتفری ہے یہ ساری مذہب کے اختلاف کی وجہ تو ہے لہذا مذہب کا اختلاف ختم کر دو تو پوری دنیا امن آ جاسی پوری دنیا امن آ جاسی دیکھو ایک گل زمر آ گئی ہے تحقیق الحق یارہ سال رہا تو علماء کٹھے ہو گئے تو انہوں نے آ جناب صحافی نے پوچھا بھی علماء کٹھے بیٹھے نے پوچھو تو اسلام نافذ کر کل سوال کی ہے کہ میاں مولوی اتحاد ہی نہیں کرتے اسلام کہڑا لیا مولوی متحد ہی نہیں کرتے کی دت بچہ لگے بھی کہڑا مولوی سچ ہے کہ اسلام نافذ کریے یہ الفاظ آئے سن ضیاء حق مومن کو تم ہو میں نے امریکہ جنوب یارہ سال امریکہ نے بٹھایا ہے تے وفاداری ہے خود اڑایا کرائے دے کتے دی قیمت انہوں پتہ ہے جڑی اپنی قوم دا غدار ہے کدی میرا وفادار انہیں خود اڑایا کیوں کہ انہوں پتہ ہے کہ یہ ہوں تے سرکاری زندگی ہے ہوں انہوں پورے رار ساڈے معلوم جی کدی نجی زندگی گئے تے بھونگ پائے کیونکہ کتا ہڈی ویگ تو بھونگ پاؤں جی اترے کی بھونگ پائے تو سارا روڑا موک جا سی اس واسطے تو نجی زندگی ونیا تو پہلے یہاں کی بونگ ہی بند کر دو نہ روے کتا نہ روے ٹاؤں ٹاؤں یہ تاریخ ہے اللہ جانتا ہے امریکہ دے وفادار کتوں دی تاریخ ہے رضا شاہ پہلوی ایران دا بادشاہ فاروق ہمیشہ وہ جناب والا امریکہ دا وفادار سی لیکن کی کیتا امریکہ نے جدوان ایران ایران کلاف آیا نا تو فاروق نس کے گیا یار نہیں رضا شاہ پہلوی امریکہ انہیں خبردار امریکہ کی سرحد بھی انہوں نہیں آن دینا امریکہ کی سرحد بھی فرانس دے ایک بیوی تے ایک او دروازے بند سارا کچھ ختم دوائی مہیا نہ کرن اخیر اتے مر کے اتے ہی دفن ہویا ہے فاتا بھیرو رواؤ لبسار اتلے وہ امریکہ دے بڑے بیٹھو کل آپ پیو تا نہ حال تے ویکھ لو ہوں گل کرنے کا ذرا غور نہ سنا مول علماء بیٹھے نے تو صاف ہی سوال کرتا ہے ضیاء الحق صاحب کو بھائی یا حضرت اسلام نافذ کرو ضیاء الحق علماء وال منہ کر کے آدھا یہاں کہو کہ متفق اسلام پیش کرو میں نافذ کر دیاں گا ہوں اگو تو بیٹھے مولوی جریلے بلے وہ منہ تلے کر گئے پیٹ دے ودے سن ایمان ایمان گھٹ گئے ہوں کی آخر جاؤ لاکا سوال کیا یہ جواب بھی سو یہ بیٹھا ہوں انہیں کی آخیا جاؤ حق نہیں ماں اختلاف ہے کوئی آدھا ہنفی ہوے کوئی آدھا کیڑی اہل حدیث الگ جو بندی الگ سنی الگ شیعہ الگ یہ تو اختلاف تو لہذا جس شہر اختلاف ہوے وہ قابل عمل دے قابل نفاذ نہیں ہوتی نا یعنی جس مذہب کے اختلاف ہوئے ان نافذ نہیں کیتا اصول انہیں زیاؤ الحق نے کڈیا ہوں بندہ سوال کرتا اس کو کئی رات چلو یہ تو ہو گیا اسلام والے الگ ہوں دس تیرے ذہن چ کوئی اسلام ہے ضیاء الحق یہ تو چلو کا اسلام ایک پاس رہ گیا ہوں تس تو بھی کسی اسلام ہے کہ نہیں تیرے تیرا اسلام ہے چلو اسی نافذ کر چھوڑ نہیں سمجھے گل بھائی تفر دیا یا اسلام دیا جی اسلام تو کر تیرے اندر ظاہر کر جی کوفر اسی آخان گے دنیا دا کوئی نظام زندگی ایسا نہیں جس کے اختلاف قوم یہود تہتر فرقے قوم عیسائیت کئی فرقے مسلمان کئی فرقے ہندو کئی فرقے بدھ مت کئی فرقے دنیا دے ہر مذاہب چاہے سیاسی ہوا معاشی ہو سیاسی نظام دے اللہ دی قسم ہزار اختلاف ہے تو میں کئی کو پوچھنا جس سہب اختلاف ہوئے قابل قبول ہی نہیں ہوتی جی، تو میں سوال گا سب تو پہلے پاکستان ہندوستان اختلاف رکھ دے پاکستان ہی ختم کر دے نہیں سوال نہیں بھائی جی شہر اختلاف ہوگی وہ ختم کرو وہ قابل عمل ہی نہیں قابل نفاذ ہی نہیں تو میں سوال کرا کہ ہندوستان اور پاکستان کا اختلاف ہے سرحدی کے نہیں تو بعد پہلے پہلے پاکستان پاکستان میں مکاؤ ہوں سوال کرنا جی لگ حق بھی اسلام دے ہو گیا اختلاف تے اس واسطے تو علماء تا اختلاف دی وجہ تو اسلام نو نافذ نہیں کر سکتا میں اس اجاؤل حق پوچھنا بھی جدو تیری حکومت بنی ہے پیپل پارٹی اس وقت تیرے دل اختلاف دی سی کہ نہیں رکھتی تھی کہ نہیں بھٹو پھانسی دے کے اختلاف یعنی سب تو وڈی پارٹی اس وقت پوری پاکستان پیپل پارٹی سی نا ہوں میرا سوال ہے پیپل پارٹی دا تیرے نال اختلاف جی پھر بھی حاکم بن سکتا ہے تو اسلام میں اختلاف تو باوجود اسلام کیوں حاکم نہیں بن سکتا بھائی مانا جی سوال ہے جی اختلاف کی وجہ تو قابل نفاذ اسلام نہیں تے تیرے سال بھی پیپل پارٹی کا اختلاف ہے تو کی قابل حکومت دے ہو گیا یہ انہوں نے سیکھی سن بہانے پھر اس تو پوچھ جڑا تو اس وقت نظام پاکستان رائج کر رہے ہیں اسلام تہاری کرنا ہے نا تو کسی نظام چلا دے رہے ہیں زندگی نام ہے جی تو آخ یورپی ہے تو یورپی نظام وچ بھی اختلاف ہے ایک اشتراکی ایک جمہوری ہے بئیمانا اشتراکی بھی جمہوریت تمہوریت وجہ تو پسند کر لیا سنی سیاں دے اختلاف چ تین نہیں پتہ لگتا سنی سچائی دا اسلام نافذ کر دیا اختلاف تو بغیر ویکو میں تمہیں دسنا ایک نقطہ ہے دنیا دا جتنی نظام اللہ تعالی نے قائم ہو ہوا نا سارا وجود بنتا ہے حدود نال نال کیلے حدود نال وجود بنتا ہے وجود جی حداں ختم کرتے جاؤ وجود وجود مثلا اے کتاب ہے یہ جائیں حدود ہیں کتاب ہے اگر یہ حدود ختم کر دیو پھر کتاب نہ دنیا کے حدود ہیں اور ہر شاید حدود بنتے ہیں دوسری شاید اختلاف نال جس وقت تک کائنات کے اختلاف رہے گا اس وقت تک اس کائنات کا وجود رہے گا جب اختلاف ختم ہو جائے گا دنیاوی نظام بھی تو میں آنا جاؤ لاکا جی اختلاف دی وجہ تو اسلام نہیں ہو سکتا تو پہلے اپنا اختلاف دے موقع کہنے لگا کیویں میں کیا ویخ تیرے اکھ دی حدود نے کن دے حدود ہیں نک دے حدود ہیں گلے دے حدود ہیں ہاتھ پیر دے حدود ہیں تو دے اپنے پیو نال نہیں ملتا سکا وہ اپنی شکل ہے اپنے پیو نال ملتا ہے اور بندہ پیو نال مل سکتا شکل ہے وہ جب اپنے پیو نال اختلاف ہے ہر قسم کا اختلاف ہے دنیا دی زندگی دے وچ پیو ایک پیو دی اولاد پیو برابر بیجو کڑک بھی برابر رقبے برابر سمندر برابر چاند ستارے برابر آسمان برابر جنت برابر وہ بھی درجے نے جہنم برابر وال برابر اک برابر نک برابر بدن برابر روح برابر نہیں ہو سکتی کنجرا اختلاف تو تو نکل ہی نہیں سکتا جب اختلاف تو نکلے گا تیرا وجود ختم ہو جائے گا دنیا دے کے اس وقت یہ کر رہی ہے وہ کہ اسلام کو تو سا اختلاف ختم کر جی کنجرا سا اختلاف ختم کر دے پھر مسلمان کا دے رہ جا گے اختلاف ہی تعینات کے نظام زندگی کی جان ہے ایک ہے اختلاف اور ایک ہے اتحاد نہ ہر اختلاف نظام زندگی چلتا ہے نہ ہر اتفاق نظام زندگی چل سکتا ہے اختلاف اتفاق دونوں کے زندگی چلتا ہے دونوں نال نظام زندگی چل سی ہوں انہوں کا یہ بہانا کہ اسلام اصل کی میں نافذ کریے علماء دا اختلاف ہے یہ جواب تاری سمجھ آ گیا کہ نہیں آ گیا ہے نا سال رہے پوری دنیا کے اس وقت کئی دو سو سٹھ ممالک ہیں تقریباً اور ہر ملک دوسرے ملک تو الگ ہے حدود وردی پولیس دی انڈیا دی فوج دی وردی الگ ساری وردی الگ مکمل نظام جتنی بھی اللہ تعالیٰ یا تشریح سب دیکھ اختلاف اللہ تعالیٰ نے رکھے ہے تو اس اختلاف نو اسی ختم نہیں کر سکتے اس اختلاف نو اصا تسلیم کرنا ہے اور وہ اتفاق جا رب دی ذات نے سانو دسیا بھی اس شہر اتفاق کرنا ہے اصا اتفاق کرنا ہے دوسری شاید اتفاق نہیں کر سکتے ہوں اختلاف اور اتفاق دونوں ویکو سا کلمہ شریف ہے نا وہ اختلاف تو بھی بنیا ہے اتحاد تو بھی ویکو لا ہا اختلاف ہے اے اللہ تیرے تو علاوہ جو معبود ہیں سب جھوٹے دے باطل اے یہ نفی اس بات نفی نفی اگو اس بات اللہ نفی اس بات دونوں نے بنسی ساری بنیاد بنے گی جی لا نو کٹ دیا گا تو اللہ کا فائدہ بھی لا الہ نو کٹ دو کلا رہ دیو جی بے وقوف اللہ ہل رہ گیا کلا ہل لا تو رہ نہیں سکتا ہل لا ادو بنے گا جب لا الہ پہلے لگے ساری بنیاد کی بنی ہے الہ الا اللہ دے اتنے اور یہ دو اٹان نے ساری نیند لیا ایک ہٹا لینا عمارت ختم ہو جائے گی مذہب دی دین دی سب کچھ دی ہوں شریعت اور مناج الگ الگ ہے شریعت اور مناج جو جدو شریعت اور مناز سا الگ ہے نظام زندگی الگ ہے اخلاق کا تصور الگ ہے ساڈا عقیدے سارے الگ ہیں معاملات الگ ہیں ہر شہر اسلام باقی دنیا آسمانیاں تو بھی تے زمین سب تو الگ امتیازات رکھتا ہے شان رکھتا ہے کمال رکھتا ہے تو لازمی طور سے کیا نکل جیسے سا نتیجہ بھائی مسلمان کا جی میں شریعت الگ گئی میں تعلیم شریعت بھی سکول اتفاق ہوں دیکھو سکول طبقہ رکھتا ہے اپنے سکول مضمون اسلامیات کا سکول کتابیں ملسی بھی اسلامیات کا مضمون ہوں اس تو بندہ پوچھا بھی مضمون نے نصاب تعلیم دے جوز نو ہوں اسلام تے ہو گیا نصاب نظام زندگی دے نظام تعلیم یہ جز ہو گیا نا جو لگ کے مقصد پورا تو یہ مطلب اسلام کسی ہور شہ کا محتاج وہ لگے گا تو کامل ہوئے گا انج کامل جدو مضمون نصاب نظام تعلیم دا اسلام کی ہے مضمون ہے اور نظام زندگی دے لگیا ہو تو اسلامی نظریاتی کاؤنسل بھی کی ہے ایک انگریزی نظام دے ایک محکمہ کی ہے محکمہ جی میں سکول دی تعلیم دے اسلامیات مضمون ہے ایون نظام زندگی نظام حکومت نظام سیاست نظام معاشرت دے بھی اسلام تانوں ایک محکمہ ایک جز نظر آؤ اسلام کسے نظام دی جز نہیں اسلام مکمل اور کل ہے اسلام مکمل اور ہے جی میں اللہ تعالی کا کوئی شریق نہیں میں سارے اسلام دے بھی کوئی دین شریق ہو سکتا جی مضمون کی گل کر دو بھائی تا مثلا پاکستان کا نظام نظام تعلیم اسلام ایک مضمون ہے تو اللہ کی قسم کر کے آنا پوری دنیا کے جتنی بھی نظام ہائے تعلیم ہر نظام تعلیم دوسرے نظام دوسرے مذہب نو یا دوسرے نظریے نو مضمون کی حیثیت نہ رکھا جاتا ہے تو ہندوستان چ لگے جاؤ ہندوستانی کالج ہے جی ہندو قوم کے کالج ہیں وہ بھی اسلام ایک مضمون کی حیثیت نال ضرور پڑھایا جاتا ہوئے گا کیوں کہ وہ رکھا جانا تقابل کی خاطر کی ہندو قوم ہے مذہب اسلام کا ایک مضمون رکھا انہوں آخان گے اسلامیات کی اسلامیات کیوں رکھا ہوئے گا اس واسطے کہ تاکہ ہندو نسل جیڑی پڑھ رہی ہے کل نسے مسلم قوم دے بندے نے ٹکراؤ ہو گیا تی جس وقت تک اس اسلام دے متعلق اصا خود تنقیدی مواد مخالف مواد نہ بھریا تو ممکن ہی لگا جاوے تو انہیں کیوں اسلام رکھیا اسلام نو مٹاوٹ کی خاطر رکھیا ہے اسلام نو امریکہ ہے امریکہ میں کئی یونیورسٹیاں نے جہاں خود اسلامیات اتنے پڑھائی جاتی ہے کی پڑھائی جاتی ہے جی اص آخیے جس نظام زندگی دا جو اسلام ہوئے تے وہ اسلامی نظام ہے جس نظام نصاب اور نظام تعلیم دا مضمون اسلامیات ہوئے وہ اسلام ہے تو پھر میں آخا گا امریکہ دے بچ یونیورسٹیاں نے تو پھر اسی آخا گے کہ امریکہ کا نظام زندگی اسلامی ہے کہہ سکتے ہو امریکہ کا نصاب اور نظام تعلیم اسلامیات مضمون ہے کہہ سکتے ہو کہ اسلامی نظام تعلیم ہے نصاب اور نظام اسلام مقصد متعین کرے گا اسلام ہے قوام یعنی کیا مطلب کہ پورے نظام زندگی کی بنیاد اور اساس بنیاد دے اتنے عمارت کھڑی ہوں ہے بنیاد کسی شہر کی جز یہاں کی بےمانی ہے کہ ایک پوچھو اسلامیات تے پھر پوچھو ایک منڈی ہے مثلا لاہور دی منڈی ہے مختلف علاقے تو اتنے ساد و سامان جانا ہے اتنے ہاکر کو پوچھو گے بھی میں کہڑی علاقے کا ہے کوئی آخے گا نارنگ منڈی کا ہے نا کوئی آخے گا بھائی پھر تو آیا ہے کوئی آخے گا ایک ہوکی تو آیا ہے کوئی آکھے گا گوجر والے تو آیا ہے جی ہوں جی منڈی مختلف چیزاں ساریا آ گئی نے ساریا ہی فروخت کے قابل ہیں ایویں نا میں پوچھتا کہ اسلام پاکستان اسلامی ملک ہے کوئی رشتے اسلامیات کا تصور نہیں یہ مکمل نصاب اور نظام تعلیم ہی اسلامی ہوتا مکمل اسلام ہوگا ہاں اگر اس پاکستان کوئی دسا کسی قوم نال شریک دے نا تو پھر اصا آخر یہ اسلامیات ہے اور وہ کفریات ہے نادان اسلام کسی نصاب اور نظام تعلیم دا مضمون نہیں بلکہ مکمل نصاب اور نظام تعلیم اسلام تیار کرتا ہے اور اسلام کسی نظام زندگی نظام سیاست معاشرت دا جرم نہیں مکمل نظام زندگی ہے ایک ہی نے پوچھو اسلامی نظریاتی کاؤنسل پوچھو یہ وزیر صاحب کون سے ہیں یہ وزیر مذہبی امور کے ہیں مذہبی ایمانداری نال دسو میں تے گھر آوا تو ایک چور ہوے ایک پاس ہوے ایک پاس ہوے چوکیدار تے گھر آوا کا السلام علیکم میرے کو پوچھو کہ بھی یہ کون یہ کون میں کہا جی یہ چوکیدار ہے حفاظت کیتے چور لٹن کیتے من لو گے نہیں نہیں چنگا ہونا چاہیے برابر چل کٹھے تو ملا کے چلو یہ چور ہے چوکیدار ہے پوچھو بھی مذہب مذہبی امور کا وزیر کی ہے جناب چوکیدار ہے محکمے کا وزیر کون آخر جی یہ ڈاکو ہے جناب علیہ اسلام جدو بندہ اپنے گھر چور چوکیدار کٹھے نہیں لگ سکتا یہ اسلام دے نظام دے بھی کوفر کدی مل سکتا ماسٹر مینو کہنے لگا کہ مولوی صاحب اسلام نو کس نظام نال ملنا چاہیے مل کے رہنا چاہیے میں کہ پاگل دیا پوترا اسلام دا دعوی اے کہ میں امن ہاں میں سلام ہاں میں فلام ہاں میں ہی کامیابی ہاں دوسرے لفظ میں میں چوکی دار تے محافظ ہاں اسلام دا دعوی جڑے باقی مذہب ہیں سارے ڈاکو تے چور نے کی تے بئی مانا جے چوکی دار ڈاکو نال مل کھڑے تے گھر نو کنے بچاونا ہے جے چوکی دار ڈاکو نال مل کرے گھر کے اس واسطے پوری دنیا جو تباہی دار گئی پی اس واسطے جو سکولی طبقے نے اسلام نظام زندگی چوکیداری بھیج دیتا دیتا ہے ہے ڈاکو بھی بھی اسلام اسلام نو نو لا کوفر تو دے کوفر کٹھے مل جا سونے پھر نظام زندگی تباہ برباد ہو جانا انسان بچ سکتا اس واسطے میں اللہ نے فرمایا محبوبہ یہ یہود آدھے پہ نے کوئی گل نہیں مننی کوئی گل ویخ جدو یہودی آئے ہیں سید لمبیا بار کا اصا یہود کے وڈیا ہاں، فیصلہ سارے حق کے مطابق کرو جی جا چاہنے ہاں۔ ساری قوم یہود جی اسلام لیا ہوں سکولی طبقے تو پوچھ کنجرا ایمان وڈی سا ہے اگر رسول اللہ قرآن کو تبدیل کر لیں گے تو یہودی مومن ہو جاندے اور رسول اللہ تعالیٰ مذہب کو تبدیل نہیں کیتا اور سر سید اور سکولی طبقہ لوٹ مذہب کو بدلتا ہے گل نہیں سمجھے بھیا ایمان والا ہے نا اگر یہودی قوم قرآن تبدیلی کے باوجود یہودی قوم اسلام مذہب ایمان لے آؤں جدو آ جانے چھوٹے بھی آ جاندے تو کتنی فائدہ سے ایمانی فائدہ فائدہ ہمیشہ مقدم ہے نا تو اللہ نے فرمایا محبوبہ میرے احکام ایمان کسے دے کسیان لیا محتاج نہیں جی میں کسے کا محتاج نہیں میرا اسلام بھی کسی کا محتاج نہیں جی کوئی ایمان لیا گا تو اپنا فائدہ جی نہیں لیا گا تو اسلام کا کوئی نقصان پورے قرآن حدیث نو انہیں یورپی افکار دے مطابق تبدیل کیتا ہے جی مادی فوائد کی خاطر کہ فوائد کی خاطر مادی کہ اس وقت جناب والا برطانیہ کا قبضہ سی تسلو ملازمت ملازمت کی خاطر اس کنجر نے قرآن دین مذہب مکمل تبدیل کر کے رکھ دیتا ماں مفاد کی خاطر کنجر کہ اصا اچھا رسول تیرے واسطے شریعت مینار الگ بنائیے جدو ساری شریعت موسا شریعت نال مل کے نہیں مل سکتی جی ملاؤ تو کافی نال اسلام کی مل سکتا ہے جدو موسا کی شریعت نال اسلام نہیں مل سکتا یہود ہے نا کہ مطابق فیصلہ کر جدو ساری شریعت محمد شریعت موسمی شریعت نال اتحاد نہیں کر سکتی کر دیکھا کی کافران جیت رسول دی رسول دی شریعت رسول نال اتحاد نہیں کر سکتی اختلاف رکھنا حکام میں ضروری ہے اس اختلاف نفی کرے وہ کافر ہو جاتا نال اصل کی میں اختلاف اور اتحاد کریے ماں مفاد کی خاطر کہ اصا اپنے دین اور مذہب تبدیل کر لیا ہیں تو اپنے ان ہاتھ کے دروازے کھول یہ نہیں ہو سکتا پوری جنگ کی ہے کہ اس وقت اپنے شریعت اور منہاج نو تبدیل کرو کی کرو تو پھر تے مدد بھی آئے گی ڈالر بھی آ جائے گی ہر قسم کی امداد نہیں بے وقوفا ایک طاقت رب دی ایک طاقت بندے دی جدو تو مذہب کے جدو مذہب چھوڑ کے کوفر کی شریعت آ جائے گا پھر کوفر کی شریعت نال تین تے مل جا سی پر رب کے تیرا مخالف ہو جا سی دو دی مخالفت ضروری ہے ایک دی مخالفت ایک دی موافقت دیکھو یا اللہ کی مخالفت لگو یا مخلوق دی یا اللہ دی لیکن دانا بندہ ہوئے گا جہاں جا کے یار مخلوق دی مخالفت لے لینا پر رب دی کیوں کہ جب رب میں سزا دے آئے گا مخلوق بچا سکتی ہوں کی پھر رب دی موافقت مخلوق دی مخالفت جدو مخلوق نقصان دے من دے آئے رب بچا سکتا ہے لیکن جب نقصان دے مخلوق بچا سکتی ہے یہی نکتا ہے یہی امتحان ہے کہ ایک پاس وہ فراؤنی طاقت ہے ایک پاس وہ رب کی طاقت ہے رب کی طاقت چھپی ہوئی فراؤن کی طاقت زہری ہے لیکن ایمان والے نو پتہ ہے بے جاتے ہی مالا کو تو کلے شہم لے تر جاؤں اللہ فرما ساری کائنات دی جان دے قبضہ میرے قبضہ ہے قدرت دے ہے ایمان والے ہو بولتے نہ کرو میری طاقت چھپی ہوئی ہے لیکن فراؤن کی طاقت ہی میری طاقت دے قبضے دے امریکہ کی طاقت ہے ایک پاس رب رحمان کی طاقت ہے ایمان والے پتا ہے ایمان والے پتا ہے مزہ کو تبدیل نہیں کر سکتے چاہے ساری جان چلی جائے مال چلی جائے عزت چلا جائے ملک چلا جائے سب کچھ چلا جائے لیکن اصل اپنے رب کی طاقت ویچ کے کسی بھی طاقت کے تھلے لگ سکتے امریکہ کوفر کو کوفر یہ کچھ کر رہا ہے کہ خبردار اگر سارے خلاف ہوئے تو اقتصادی پابندی لا دیا گے اور اقتصادی پابندی رب اتو روڑی دے گا جتوں حساب بھی نہیں ہونا ہاں؟ ہاں؟ رب روڑی پہنچا دے گا ہاں؟ اصل سے محمد پاک کی امت ہاں اور گراؤن کی موسا علیہ سلام کی امت نہ لڑیے تو جنگل ہے چاہے تو رب بٹیرے اتار دیتے ہیں جی محمد تسا اپنی شریعت اور منہاج تبدیل کر رہو راستہ یہ ہوں شیطان لوگوں کی جہاں جمہوریت کے ذریعے اسلام آئے گا جمہوریت کے ذریعے اسلام نہیں ہوتی کیونکہ جمہوریت کسی قوم کا ساڈا نظام ہے شریعت ہے ہے ہے سادہ نظام جہاد جہاد نظام بدل دیں انتخاب نال افراد بدل دیں اصا نظام کے دشمن پہلے آتے بندے دشمن بعد نال اسلام نال نہیں آ سکتا اگر اسلام جمہوریت نہ والا گا نا تو امریکہ یہ مطالبہ نہ کرتا پاکستان میں جمہوریت بحال کرو امریکہ مطالبہ کر رہے ہیں نا جمہوریت بحال کرو اس کا مطلب ہے زید اسلام کی زید جمہوریت ہے اگر جو اسلام کو ذرا بھر بھی جمہوریت سے فائدہ ہوتا تو کبھی امریکہ اور بوش مطالبہ جمہوریت کا خلافت اسلام ان کو پتہ نہیں بے نو تو دیکھو کوئی نظام زندگی ہوئے نا جدوں کوئی قوم اپنا نظام زندگی سوچ فکر کر کے بنا رہی ہے نا اس کو بعد وہ پکی تے مضبوط ہو جاتی ہے بے وقوفا اصا اپنے نظام اسلام اپنے دین اسلام دے مکمل سان یقین اور وسوخ ہے ساری کوشش تو یہ ہونی چاہیے پوری کافران بھی تھلے لیا کے انہوں نے نافذ کر دئیے تو تو بے وقوفا علی جمہوریت ووٹ کرا کے اسمبلی جانا پیا جب اسمبلی جاؤ گے نا اسمبلی کی ہوتا ہے اتنے ہوتا ہے سلام مشورہ باز مباسا باز مباسا ہوتا ہے کسی شہر شہر منتخب دو چیزاں نے انہوں دے وچوں چنگی شہ جی دو چنگیا چیزاں نے انہوں دے وچوں اس اختلاف رائے کرنے کی کیڑی ہونی چاہیے تو میں سوال کرنا نظام دے پہلے رائے جے نا تے اسمبلی کے متعلق پاس کرو گے نہ پھر نفاذ اور انتخاب تو پہلے پاس مباسا ہوتا ہے نفاذ جمہوریت عالم رہا کوفر کا ہے انتخاب بھی ہو چکے ہیں ہر ملا گئے بیٹھے نے اسمبلی باس کر رہے باس نال کدی نظام نہیں بدل دے اللہ اقبال فرما ہے ایسی کوئی دنیا نہیں اپنا کے نیچے بے مار کا ہاتھ آئے جہاں تخت جمو کا ہے سلطانی تخت خون نال آ باس وہ باس اسمبلی نال یہ انگریز کی چال چونجا سال گئے جو جمہوریت ڈرامے چار کے انہیں اسلام نے مکا دیتا ہے جیڑی شہ کا مطالبہ بش کرے یاد رکھنا وہ کبھی اسلام کے مسلمان کا فائدہ ہو سکتا جیڑی شہر مطالبہ بش کرے اس سے الٹ کرو اس سے اسے بکا ہے اور اس سے ہے ہوں اصا شریعت اور مناج نہیں بدل سکتے اصا اسے شریعت اور مناج سے قائم رہنا ہے جدو اس قائم رہنا ہے ہمیشہ کوئی نظام ہوئے اور امریکہ ہے امریکہ اپنے نظام زندگی کے اتنے قائم ہے اور اپنے قانون کے پیچھے اصل کی قوت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے نا ہوں بندہ وہ پوچھے جی تو تمہوریت دے اختلاف رائے کنجرا اختلاف رائے دے بم کا رکھی بیٹھے اپنے نظام دے یہ مطلب ہے تو اختلاف رائے نہیں دینا بلکہ تینوں اپنے نظام زندگی اور قانون دے مکمل یقین ہے اور پوری دنیا کے نافر کرنا چاہنا ہے تب تو اپنے نظام دے پیچھے اصل بھی قوت رکھنا ہے اگر تیرا نظام انسانیت کی فلاح کی خاطر ہے تو پھر سب کو پہلے امریکہ کو بے اصلا ہونا چاہیے کیوں کہ انصاف اور حق اس وقت ہوتا ہے جب انصاف اور حق جو ہے وہ لالچ اور خوف کی وجہ سے پھیلایا نہ جائے اور لالچ اور خوف کی وجہ سے قبول نہ کیا جائے اگر امریکہ کہنا تیرے کو حق اور عدل ہے تو تیرا حق بند ہے تو اپنے سب فوجی طاقت ختم کر دے تاکہ تینوں لوگ تیرے حق اور عدل انصاف دی وجہ تو کرن نہ خوف دی وجہ تو نہ ڈالنا دی وجہ تو لیکن اس کی گیتا ہے کچھ آس اثر رکھ کے بیٹھا ہے یہ کا مطلب ہے کہ جو ہمارے نظام زندگی کے مقابلہ کرے گا ہم اس کو اصل سے اڑا دیں گے تو پھر جمہوریت کا ڈرامہ کا ذرا ٹھیک ہے جمہوریت میں اختلاف آپ پھر شریعت اور منہاج جو کہ ساری ہے سارا اپنا شریعت اور منہاج ہے تعلیم بھی ساری اپنی ہے جدو ساری شریعت اور منہاج الگ ہے تو ساری شریعت پاک کی تعلیم بھی الگ ہے سارا نظام زندگی الگ ہے نظام معیشت معاشرت سیاست ہر کچھ الگ ہے جدو اسمانی کتابوں والے نال اتحاد نہیں کر سکتے اختلاف رکھنا فرض ہے وہ اصا باقی اقوام کی میں رکھ جڑے ہے بھی کافر ہے بھی کافر تو سر سید اور سکولی طبقے نے ہمیشہ ہی کچھ کیتا ہے انہیں آخر اسلام نو چھوڑو نہ اسلام نو نہ اسلام پچھلا رہن دیو چھوڑوا تو پھر بھی جنگ جی پچھلا آ گیا تو پھر بھی کیوں جی اسلام پچھلا آ گیا تو پچھلا اسلام دیا ہے یہودی جنگ کتنے دوڑ رہے ہیں زمین کیوں قرآن مجید اقوام عالم کتنے ہے مسلمان قرآن مجید پڑھے نا اللہ کی قسم اپنی آپ ویک لینا کائنات کائنات بھی بزرگ تو پوچھا گیا یار میں قرآن مجید مزید فرمایا ہاں آپ نے آیات پڑھیا سولہ ادھر سولہ ادھر ایک آیت بھی فرمایا اس آیات میرا ذکر ہے فرمایا کی میں فرمایا جی امال اخلاق بیان ہوئے کھڑے نے دو قوم کا ذکر ہے قرآن دے کافر مومن جنتی جہانی دا جنتی جہانی بننا یا عقیدے نال یا عمل نال عقید عمل دونوں دے نال تو فرمایا میں اپنے عقیدے نو ویک لیا عمل نو ویک لیا قرآن دے وچے اے آئینہ ہے ہوں قرآن مجید کیوں قرآن مجید تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ قرآن مجید یہود نسارا دی مکمل خواہشات بیان کر دیتا ہے دیکھو ایک ہوں عمل ایک ہوں خواہش ایک ہوں عمل قرآن مجید اللہ تعالی نے جا بجا فرمایا کہ یہود نسارا دی خواہشات دی پیروی کوئی بھی عمل ہووے کوئی عمل ہووے انسان دا دے پیچھو عقل اور خواہش ضرور ہوتی ہے عقل اور خواہش اور جذبہ تو اللہ نے فرمایا والا ہتا بادہ ہوا ہوں باد اللہ دی جا کا من اللہ میں مال کا من اللہ میں ولی ولا نصیب ایمان والے جی یہود سارا کی خواہشات کی پیروی کی تو نا نہ اللہ کی طرف تیرے کی مدد کے دروازے بند ہو جان گے مدد کے دروازے ہوں یہی کچھ ہو رہی ہے اپنی خواہشات کی اور یہود نسارا کی خواہشات کدی بھی اسلام کے بارے صحیح ہو سکتی تو جب وہاں کی خواہشات صحیح ہو سکتی انہوں کی کوئی بھی اسلام کے واسطے خیر خواہ ہو سکتی نہیں اس واسطے اللہ نے فرمایا تو انہوں کا کوئی عمل ہوے عمل تو دھوکا کھا جاؤ گے تو انہوں کی خواہش میں پیش نظر رکھنا ہے جب خواہش خراب ہے عمل سارے ہاں کے کیے صحیح ہو سکتا ہے اس واسطے اللہ نے فرمایا انہوں کی خواہشات تو حق کے خطرناک نے اگر تمہیں ہلاکت پہنچے تو خوش ہونا آبادی پہنچے تو انہوں کی بربادی ہے اللہ نے ہماری خواہش دس چھوڑیے کوئی نہیں انہوں کا عمل ہوے اس کدی ان یہود نسارا کا عمل انہوں انہیں نصاب نظام جہی بھی وہ خیر خائی مسلمانوں کے واسطے کرنا کدی وہ خیر اور بھلائی نہیں ہو سکتی کیوں کہ انہوں کی خواہشات اسلام کے مقابل نے انہوں کی خواہش کی ہے اسلام ختم ہو جاوے اور رسول اللہ نے جڑے خود مقام آئے ہیں زہر پلائی ہے یہود نے رسول اللہ کی ذات نو رحمت اللہ عالمین جڑے زہر پلان لگے ہیں امت نو کہڑی شاید زہر نہیں دے گے وہ جڑے رسول نو زہر دے رہے ہیں امت نو کہڑے زہر نہیں دے گے لیکن سونے کوئی بندہ تیرے کو لاوے نا کیا کہ میاں کھا لے تو کدی کھانی جا کر شہد کھا لو تو زہر تو تین پاؤ شہد اثر کرے گی زہر کرے سی شہد تو سارو کہ تین تولے سکولی نو ویک لو اسلام تین تولے تو زہر ایک تولا اثر کی کر دیے اثر کہ کی کریے زہر کی کریے کہ اسلام یاد اسلام یاد تو نہیں وہ تو ہے اسلام یاد کا مطلب ہے عبادات ہوں جو کچھ دینا ہے مدد اور خوف دیکھ ہمیشہ انہیں زہر ملا کے دیں اور چونجا سال کا نتیجہ ویک لے مدد کا نتیجہ انہیں مدد دیتی ہے زیادہ محتاجی نکلی انہیں تعلیم دیتی ہے زیادہ تباہی نکلی انہیں سیاست دیتی ہے ملک بھی انسانی ہے ہوں ابدالا جیتے ہیں جو کچھ جیتا ہے

ہوں ایمانداری دسو جہاں دام پوت نو دسنا ہے وہ دشمن کے پتر دس سکتا ہے سان رب دستا ہے انہوں نے شیتان دستا ہے رب کا دا, دا ہمیشہ غالب رہتا ہے شیتان کا کی مثال دینا ایک دا دستا ہے استاد دو شگرد نے ایک وہ دشمن کا پتر ایک وہ اپنا پتر دونوں دا دستا ہے دا ہوں ایمانداری دسو جہاں دا انہیں پوت نو دسنا ہے وہ دشمن کے پتر دس سکتا ہے انہوں دسے گا یہو جا دا دسے گا کہ کنجر کدی اٹھ بھی نہ سکے تھلو اٹھ بھی نہ سکے ہوں ویکو پھر ایک اسے دا استاد ہے اس تو اتنے شیطان اور شیطان والے دے جتنی داہ نے رب العالمین جاندا ہے لیکن جہاں انہیں ول ایمان والے نو دسیا کافر نو کدی آ سکتا ہی جیڑا دا امریکہ دے شیطان انڈیا نو نو دسے گا پاکستانی کدی دس سکتا جی وہ لنگ پہ کدی میدان نہیں چوٹ سکتے چونجا سال ہو گئے امریکہ تو بس سیکھتے ہیں تو پھر آنے امریکہ دور در سکھا سارے پتر نو تو پھر اسی تیرے مقابلے آوا گے وہ شاید شادی فرما نے استاد سی وہ بڑا طاقتور استاد نے آخیا انہوں دا سکھائے تین سو سٹھ دان اندر سن دے انہیں رکھ لیا اپنے کول سو تو انہیں سے دس دیتے کدے جسے میں طاقتور سے انہیں آخیا استاد آ باقی تو بعد ہی پہلے نال استاد سیاح سی انہیں ایک دان رکھا آخیا پوترا طاقت دے دہ کٹھے ہو دے دہ والے با جان طاقت تھلے ڈگ پہ ہاتھی کتنی طاقت والے لیکن چڑیا گھر ڈکیا گیا کہ نہیں ہاں، بندے کا دہ لگا بھی آئی بندے کا دان دانت طاقت ہمیشہ ہر با غالب رہتا ہے ہر با غالب رہتا ہے دشمن نمر آیا لومبڑی یہ رہنے سن شیر کو جدو شیر ہوئی کھانا ہے سما ہے اچھا کیون شکار کریں گے بچت کچت اسی کھا لوا گے جی میں اکبر آبادی فرمایا کھانے مگر بھی سے بچتا ہے کون لیکن حضرت نگل رہے ہیں بندے نے چک لیا ہے چھوٹے کار کون کیوں پچھو پچھو بجے ہونے یہ پتا ہے بھی انہیں ہڑپ کرنا ہے ہڑپ کے پچھو جڑا ادھر نکل گیا وہ اِسی کھا لوا گے پیپل پارٹی زندہ باد مسلم لیگ زندہ باد یہ نیچے وہ چکر والی گل ہے ساری اتنے کدی نعرے نہیں مارن گے کیونکہ نکلے جو بیٹھے نے اتنے تک آیا پیا وہ کی نعرے مارن سن لے قدرتی شیر دے علاقے میں لگیا اٹھ شیر نے آخیا یار کہڑی بلا لگتی پی انہیں آخیا جی بڑی والی شہ شیر نے آخیا یاری یاری لا لا لینا کوئی گل نہیں شیر نے اٹھ نال لی تے چند دن واسطے شیر نو خوراک نہ تے ہوں گدڑ ہونی مرن لگ انہیں آخیا لے رول گئے بھائی در تے بھی آیا خوراک نہیں بھی ملتی تین کٹھے ہو گئے تو انہیں آخیا سوچو اٹھ نو مارنا کی انہیں تین سوچ لیا انہیں آخیا گل یہ بھی شیر کو اسی جانا ہے ہر ایک نے آخنا شیر گدڑ آ کے شیر تو مینو کھا لے بادشاہ سلامت ساری زندگی تیرے تو بغیر فضول ہے جدو میں آخا لومڑی تو آ کی خبردار گدڑ دے کوئی خوراک ہے ہوے شیر کھاوے گدڑ یہ تو نہیں ہو سکتا انہیں آخیا ایک نے آخنا مینو کھا دو جا کے نہیں کھاونا جدو آوے اٹھ دی واری کسا سب آخنا یہ کھا جاؤ جدڑ ہونے لگے گا اور صاحب السلام علیکم انہیں کہا وعلیکم السلام حضرت صاحب کیوں نہیں آئے ہو بس سلامت بلا رہے ہیں انہوں نے کہا چلو یاری جو ہے پہلی یاری نہ بھولیا کراؤ رہا ہو انہیں آخیا یہ جی، سلام تو پہلے کر رہے ہیں سر کو میں متحدہ انہیں آخیا جناب السلام علیکم حضرت صاحب سر ہری رام گدڑ شروع کی انہیں جا حضرت مینو کھا لو شیر بادشاہ جنگل ہو میں عوام مر مر جائے جائے جائے کچھ نہیں نہیں ہوتا شیر جی، ملک ویران ویران ویران جنگل جنگل ہو ہو گا اسی چاہتے ساڈا ویر میں نوکر تے کتنے حاضر ہاں پہلے مینو کھا لو گدڑ نے آٹھ لے بے بگوا تیری مت ماری ہوے شیر دکھاوے گدڑ گدڑ پیچھے ہو بیٹھا لومڑی کی واری آ گئی انہوں نے آخیا یا حضرت مینو کھا لو بگیان نے آیا تیری مت ماری ہے ایڈی کی لومڑی تو شیر تینوں کھاوے گدا نے آخیا ہوں بگیار نے آخیا تو مینو کھا لو گدڑ نے آخیا لے تین پتا نہیں بڑا زہریلا گوشت ہوں بگیار کا شیر مار نہیں اٹھ بھی نال بیٹھا تو انہیں بھی آخیا میں بھی وفاداری بھی کھا لوا اٹھ نے آخیا یا حضرت میں کھا لو تو گدڑ ہاں ہاں جی بالکل بہت ہی اچھا گوشت ہے لومڑی آدھے یہ گوشت حکیم جالی نوس بھی یہ گوشت دتا سی بیمار وہ سارے ایک بار ہو گئے پہلے بت بیٹھے مینو کھاؤ چبا شیر نے رضا بندی جو گئی شیر نے مارے چمبل انہیں تین بھی تنیا تو انہوں نے کھا ویک انہیں کیون ہربے نالوں تنیا ہربے نال کی تنیا ہونا وہ لو گدڑ پیا مار دوں ہربا استعمال پیا کرتا ہے اور انگریز اللہ کی قسم ہے جی مسلمان ہربا استعمال نہ کدے کدی ماں کی طاقت جنگ جیت سکتا میں تینوں مثال دینا جی آنے امریکہ برطانیہ امریکہ اصل کی وجہ تو جیتا پیا کسی اصل کی وجہ تو مسلمان مقابلہ نہیں کر سکتا اتنے برطانیہ جدو آیا سی سراج الدولہ کے مقابلے بارہ لاکھ فوج سی سراج الدولہ کولو انگریز میں جدو پتہ لگ گیا نا بھائی جنگ نہیں کر سکتا جی کنیا آدھے اصلا دلیا اصلا جو کون سی پھر مرد نے کیوں پیا تیرا وڈیرا انگریز کو پتہ لگ گیا سراج الدولہ نہ لڑ نہیں سکتے انہیں آخر یاد رہا سارے معاہدہ کر لو کی کر لو معاہدہ ہو گیا ہوں یہ مطلب ہے وہ اصل نال نہیں جیت نال جیت دے اصلا استعمال کردے لوگ سراج الدولہ دا رشتے دار سی میر صادق کون میر جعفر میر جعفر سے رشتے دار انہیں جا کے تے بغاوت سی دنیا داری سی انہیں جناب والا جا کے تے انگریز نے میر صادق میر جعفر نو جافر نکیا تکومت کو الگ ہو جا جدو حکومت میر جاوے گی اگر یہ علاقہ تینوں دے دیاں گے ہوں جدو الگ ہو گیا جنگ انہیں پھر انگریزا شروع کر دیتی ہوں اندر جو ہوا پیسے تقسیم وادت ختم اتحاد ختم ہو گیا ہوں تو جنگ چاپڑی شکست یہ مطلب ہوا انگریز ہر بے بئیمانی جنگ جیتتا ہے اصلے دے نال جی اصلے نال جیت دے کنجر لڑدم سیاج دورے نال اس واسطے میں ایک اصول بنایا ہے انگریز یہودی جس وقت تک تیرا معاہدہ کرے نا سمجھی وہ فائدہ تیرا جی وہ مہینے دے آ گیا سمجھے دے تین وہ سٹ ماری گدڑ والی جی اٹھ ماری جی، سی تیرے تو اٹھا بھی نہیں جانا اور تاریخ ہے اور ہم ہمارے سن جدو بنی اسرائیل یہودی نے جنگ کی ہے تو انہیں آخیا جنگ جیتنے لگ پایا امریکہ آ گیا انہیں آخر نہیں سلو اور امن کا معاہدہ کرو سلو اور امن کا معاہدہ کر دو وہ جب متحد سن سلو اور امن کا معاہدہ کر دو جب سلو اور امن کا معاہدہ ہوا کی ہونا سی انہیں پیچھوں انہوں آ خبردار کڑی لے کسی نے آخر خبردار مار دیا گا کسی نے آخر ڈالر لے وہ الگ الگ ہو گئے پھر انہیں آخر جنگ شروع کر لو جب جنگ شروع ہو گئی تین تریسٹھ ممالک ہار گئے تو کلا یہودی جیت گیا کلا یہودی یو مطلب ہوا ہربے نال یہودی یونیگال ہے اصل نال تے ایک دا دے سڈے کو سارے ایمان والا دا جا کدی کن سیکھ بھی نہیں سکتا رب کی مدد والا دا کدی کل آ نہیں ستا سکھ جہاں پر پہلوان کو نہ ہوئے بے وقوفا تا او سکھ اس واسطے اللہ نے فرمایا ایمان والے نے مددگار میں ہاں ایمان والے نے مددگار جی آسمان والے مددگار ہون زمین والے بوٹے پٹ لین کچھ کر سکتے دہ دے مارے پے ہاں ہوں بھی وہ سان دہ نال مارتے پے نے ایمان غیرت اس سان اپنی شریعت اور مناج تو ہٹا رہے ہیں جب شریعت اور مناج تو ہٹ جا گے تو اللہ تعالیٰ فرما ہے ہاں اور وانح کم بہن اور حکم کر ان کے درمیان بیمار اللہ ساتھ اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ولا عوام اور ان کی کی پیروی نہ کر و ہم ہوں اور ان سے ڈر نو کا کہ وہ تجھے فتنے میں ڈال ڈال دیں ان بعض چیزوں سے جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے تیری طرف یعنی قرآن مجید انہوں نے کی ہے کہ اتباع ہوا نہ کرو دیکھو مسلمانوں میں تو نہیں کو پہ دسنا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا تکوینی فرشتے چلا رہے ہیں کہ یہ مخلوق والا جا نظام ہے نا یہ فرشتے چلا رہے ہیں یہ نظام کیوں یہ فساد نہیں ہوتا کیونکہ فرشتے تھی کرتے ہیں جی اللہ فرما ہے جی اللہ فرما ہوں اللہ تعالیٰ دو نظام ہیں ایک ہے تکوینی مخلوق ایک ہے شریعت والا تکوینی نظام کیوں فساد نہیں ہے اس واسطے جی جنہوں اللہ نے وہ نظام اپنے واسطے واسطے انہوں نال نظام چلا رہا ہے جی میں رب آخد ہے وہ کرتے ہیں کدی فساد ہو سکتا کدی ویسا جبریل ادرائیل کے مقابلے آیا ہوئے نہیں آتا ایو شریعت کا جڑا نظام ہے یعنی انسانی نظام ہے زندگی یہ ایک ہوا نفس اللہ فرما جی وہ اللہ یا حق انہوں کی خواہشات کی پیروی کرے نا تو زمین آسمان فساد پہ جانا یہ مطلب ہے جتنی جتنی بندہ خواہش نفس کی پیروی کرے گا اتنی اتنی زمین دے فساد پیدا ہو سی ہوں فساد کدو ختم ہو جاتا ہے جب رب آ نبی نبیا کے گلام آتے ہیں وہ تو رب کی مرضی سے چلتے ہیں تو جی فرشتے دی وجہ تو نظام ہے تکوین فساد نہیں آتا ایویں رب دے ولی دے نبی جب رب دے بن جاندے ہیں تو رب دے ہوندے نے اس وقت بھی زمین فساد ہو سکتا کیوں کہ وہ اتباع ہوا نہیں کرتے بلکہ اتباع خدا کرتے ہیں جب خدا دی اتباع کرو گے کیویں اور ایک بندہ گنجی کدی سیکھتا پیا ایک پیچھے بیٹھا انہوں دستا ان چلائی جا ان چلائی جا ان چلائی جا تا بندہ سیکھتا ہے نا جی پچھلا ہٹ جائے تو یہ آپ چلائی جائے بجے گا کسی پاس کہ نہیں جائے گا نا رب رسول محبوبہ پیدا ہوگریزاد گی ادھر ہی موڑی جا ادھر ہی تنی جا ادھر بھی ایکسیڈنٹ بچتے بچتے دے ادھر بھی کر اتباع کیوں فساد اتنی عام ہو گیا ہے کیونکہ یہود نشارا دیا خیشات انتہائی تباہ کن نے جی میں جی میں اسلام ہٹتا گیا ہے اوے اوے پروں کنجر اپنی خیشات نو پورا کر دیا نے جی میں جی خیشات پوری ہو دی جان گیا اوے کائنات فساد پیدا ہو جاسی مسلمان خیش تے نفس نو ہٹا کے تے خدا دی مرضی نو مسلط کرتا ہے جی میں آسمان فساد نہیں میں زمین فساد بھی ختم ہو جاتا ہے سڈا حق بنتا ہے کہ شریعت اپنی منہاج اپنی اسلامی روادار نہیں ہو سکتے جی رب نے روک دیتا ہے محبوب نے نہیں کیتا بھی کدی یہود نسارے خیشات کی پیروی کر سکتے نہیں اصا کیوں اس وقت اس واسطے جو اللہ نے فرمایا جی یہود نسارا دیشاحت کی پیروی کی تو پھر میری طرف کوئی مددگار پھر داتا بھی تو رب نو ویختا ہے کی مدد کرے انہوں کی خواہشات کی جدو پیروی کرا رب تو تعلق ٹوٹ جائے گا جب رب تو تعلق ٹوٹ جائے گا پھر تین جگہ کسی زمین کے کونے میں مل سکتی نہیں حق بنتا ہے اصل تو کوفر جتنے خواہشات نے اسلام اور مسلمان اور انسان کے مقابلے انہوں نے سب مردوت ختم کر دئیے اور اس کے مقابلے رب کی مرضی اور رب کے نظام مسلط کر دئیے پھر جا کے مسلمان عمل نہ رہے تو کنجر نو بھی جین کا فائدہ پہنچے تو جی سکے واخر واخیر الحمدللہ رب العالمین